انداز میں وہ اپنا کلام بہت پہلے برسوں پہلے صدیوں پہلے میں نے ایک شعر کہا تھا نند نند کہی تھی اس اچھا۔ شعر تھا کہ جی میں ہے ہندو پاک کی سرحد پہ جا بسیں جی میں ہے ہندو پاک کی سرحد پہ جا بسیں ہندو بھی ہیں عزیز مسلمان بھی ہیں عزیز بہت اچھا ہے واہ واہ واہ میرے اس مشاہد سے بہت سے رشتے ہیں کراچی اور دہلی کا رشتہ لاہور اور لکھنؤ کا رشتہ اور ایک عجیب رشتہ ہے کہ جو شاعر بلائے گئے ہیں ان میں سب سے ٹھگنا شاعر میں ہوں اور جنہوں نے بلایا ہے ان میں سب سے لمبے علی صدیقی ہیں جب میں آیا بارہ برس بعد میں یہاں آیا ہوں تو دوستوں نے کہا کہ تم کچھ قطع ضرور سنانا اچھا۔ میں میری عقل و ہوش کی سب حالتیں میری عقل و ہوش کی سب حالتیں تم نے سانچے میں جنو کے ڈھال دی میری عقل و ہوش کی سب حالتیں تم نے سانچے میں جنو کے ڈھال دی کر لیا تھا میں نے عہد تر کے عشق کر لیا تھا میں نے عہد تر کے عشق تم نے پھر باہیں گلے میں ڈال دی کر لیا تھا میں نے عہد تر کے عشق تم نے پھر باہیں گلے میں ڈال دی میرو بھائی اور سب بزرگ منیر بھائی یہ قطع یاد آیا یہ تیرے خط شہزاد ہاں، یہ تیرے خط تیری خوشبو ہاں۔ یہ تیرے خواب و خیال یہ تیرے خط تیری خوشبو یہ تیرے خط تیری خوشبو یہ تیرے خواب و خیال متائے جاں ہیں تیرے قول اور قسم کی طرح یہ تیرے خط تیری خوشبو تیری خوشبو یہ تیرے خواب و خیال متائے ہیں یہ مجاز صاحب کی ہے جی یہ تیرے خط تیری خوشبو یہ تیرے خواب و خیال متائے ہیں تیرے قول اور قسم کی طرح گزشتہ سال انہیں میں نے گن کے رکھا تھا گزشتہ سال انہیں میں نے گن کے رکھا تھا کسی غریب کی جوڑی ہوئی رقم کی طرح بہت اچھا ہے گزشتہ سال انہیں میں نے گن کے رکھا تھا کسی غریب کی جوڑی ہوئی رقم کی طرح اولا قاسم سنو قاسم پتا تم بھی سنو میں نے ہر بار عطا اللہ قاسم ہمارا بچہ بہار بھائی میں نے ہر بار تجھ سے ملتے وقت میں نے ہر بار تجھ سے ملتے وقت تجھ سے ملنے کی آرزو کی ہے فراق میں وصال وصال اور میں فراق یہ ہماری زندگی ہے میں نے ہر بار تجھ سے ملتے وقت تجھ سے ملنے کی آرزو کی ہے تیرے جانے کے بعد بھی میں نے فراز جانی تیرے جانے کے بعد بھی میں نے تیری خوشبو سے گفتگو کی بہت اچھا ہے تیرے جانے کے بعد بھی میں نے تیری خوشبو سے گفتگو کی ہے ہاں۔ امروہ میں ہمارے ایک پارک ہے بانس دیو پارک ہم نے ہمارے پتا لکھا تھا بہت پہلے کتنے ظالم ہیں جو یہ کہتے ہیں کتنے ظالم ہیں جو یہ کہتے ہیں توڑ لو پھول پھول چھوڑو مت کتنے ظالم ہیں جو یہ کہتے ہیں توڑ لو پھول توڑ لو پھول پھول چھوڑو مت باغبان ہم تو اس خیال کے ہیں دیکھ لو پھول پھول توڑو مت اچھا ہے بہت اچھا ڈاکٹر شریف اور شریف بھارتی بیٹھے ہوں گے قطع سناؤں وہ قطع بھائی وہ نام کیوں نہیں ابھی ہاں۔ ہے محبت حیات کی لذت ہے محبت حیات کی لذت ورنہ کچھ لذت حیات نہیں ہے محبت حیات کی لذت ورنہ کچھ لذت حیات نہیں ورنہ کچھ لذت حیات نہیں کیا اجازت ہے ایک بات کہوں کیا اجازت ہے ایک بات کہوں وہ مگر خیر کوئی بات نہیں اچھا بہت اچھا یہ ہے واہ واہ واہ کیا اجازت ہے محبت حیات کی لذت ورنہ کچھ لذت ہے محبت حیات کی لذت ورنہ کچھ لذت حیات نہیں کیا اجازت ہے ایک بات کہوں وہ مگر مجھے مجرو بھائی ڈر لگ رہا ہے کمار بھائی بیٹھے ہیں علی سب بیٹھے ہیں جو کر رہا ہوں میں چاند کی پگلی ہوئی چاندی میں چاند کی پگلی ہوئی چاندی ہم بارہ برس بعد آئے صاحب چاند کی پگلی ہوئی چاندی میں آؤ کچھ رنگے سخن گھولیں گے چاند کی پگلی ہوئی چاندی میں آؤ کچھ رنگے سخن گھولیں گے تم نہیں بولتی ہو مت بولو ہم بھی اب تم سے نہیں آخری واہ سنا رہے ہیں صاحب آخری قداغ سنائیں گے شرم دہشت ججت پریشانی ہاں۔ حمایت شرم دہشت جھجک جی پریشانی ناز سے کام کیوں نہیں لیتی شرم دہشت جی، دل والو لاہور والو شرم دہشت جھجک پریشانی ناز سے کام کیوں نہیں لیتی آپ وہ جی مگر یہ سب کیا ہے تم میرا نام کیوں نہیں بہت اچھا ہے واہ واہ واہ واہ واہ شرم دہشت جھجھک پریشانی ناز سے کام کیوں نہیں لیتی شرم دہشت جھجھک پریشانی ناز سے کام کیوں نہیں لیتی آپ وہ جی مگر یہ سب کیا ہے تم میرا نام نہیں